یا کیا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے